سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن بنو اسلم قبیلے کے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کرے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے وہ اسے پورا کرے اور جو کچھ کھا پی چکا ہے وہ بھی اب کچھ نہ کھائے پیے اور اسی طرح روزہ مکمل کرے حدیث نمبر انتالیس سو نو مسند احمد